عجب ایک شان سے دربار حق میں سر خرو ٹھہرے یہ دنیا کے کٹہروں میں ادو کے رو برو ٹھہرے عجب ایک شان سے دربار حق میں سرو خرو ٹھہرے جو دنیا کے کٹہروں میں ادو کے رو برو ٹھہرے عجب ایک شان سے دربار حق میں سر خرو ٹھہرے جو دنیا کے کٹہروں میں عدو کے روبرو ٹھہرے بھرے گلشن میں جن پر انگلیاں اٹھی وہی گنچے بھرے گلشن میں جن پر انگلیاں اٹھی وہی گنچے بھرے گلشن میں جن پر انگلیاں اٹھی وہی گنچے فرشتوں کی کتابوں میں چمن کی آبرو ٹھہرے فرشتوں کی کتابوں میں چمن کی آبرو ٹھہرے عجب ایک شان سے دربار حق میں سر خرو ٹھہرے جو دنیا کے کٹہروں میں ادو کے رو برو ٹھہرے اڑا کر لے گئی جنت کی خوشبو جن کو گلشن سے اڑا کر لے گئی جنت کی خوشبو جن کو گلشن سے اڑا کر لے گئی جنت کی خوشبو جن کو گلشن سے انہیں پھولوں کا مسکن کیوں نہ دل کے آر ٹھہرے انہی پھولوں کا مسکن کیوں نہ دل کے شان سے دربار حق میں سر خرو ٹھہرے میں ادو کے رو برو ٹھہرے عجب ایک شان سے دربار حق میں سر خرو ٹھہرے جو دنیا کے کٹہروں میں ادو کے رو برو ٹھہرے وہ چہرے نور تھا جس کا صدا رش کے مہ کامل وہ چہرے نور تھا جس کا صدا رش کے مہ کامل وہ چہرے نور تھا جس کا صدا رش کے مہ کامل رقیب ان کے ہوئے جو بھی ہمیشہ سیاہ رو ٹھہرے رقیب ان کے ہوئے جو بھی ہمیشہ سیاہ رو ٹھہرے عجب ایک شان سے دربار حق میں سرخ رو ٹھہرے جو دنیا کے کٹہروں میں ادو کے رو برو ٹھہرے اے دانشور تیرے آرام کے ہے دیوانے اے دانشور تیرے آرام کے ہے دیوانے اے دانشور تیرے آرام کے زامن ہے دیوانے جو جنگاہوں ہو میرا تو دن ستم کے دو بدو ٹھہرے جو جنگاہوں ہو میرا تو دن ستم کے دو بدو ٹھہرے ٹھہرے عجب ایک شان سے دربار حق میں سر خرو ٹھہرے جو دنیا کے ایک ٹہروں میں ادو کے رو برو ٹھہرے چلو کہ اب کہیں جا کے یہ اپنے جان و دل وارے چلو کہ اب کہیں جا کے یہ اپنے جان و دل وارے چلو کہ اب کہیں جا کے یہ اپنے جان و دل وارے تمہیں بھی یہ سفر آخر کہیں تو جو جو ٹھہرے بھی یہ سفر آخر کہیں تو ٹھہرے عجب ایک شان سے دربار حق میں سر خرو ٹھہرے جو دنیا کے کٹہروں میں ادو کے رو برو ٹھہرے عجب ایک شان سے دربار حق میں سر خرو ٹھہرے جو دنیا کے کٹہروں میں ادو کے رو برو ٹھہرے